اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming کا اگلا لیکچر اس میں تھوڑا سا پہلے ہم جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ یہ کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا ہمارا اصول چلا آ رہا ہے کہ پچھلے لیکچر میں جو کچھ ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا وہ کر کے پھر آگے چلتے ہیں پچھلے لیکچر میں جو خاص چیز جو ہم نے کی تھی وہ ببل سارٹ سارٹنگ یعنی نمبرس کو ایک آرڈر میں لے کر کے آنا اور اس میں جو بنیادی طور پہ میری کنسنٹریشن تھی وہ یہ آپ کو بتانا مقصود تھا کہ جو دو ہماری انسٹرکشنز ہیں ایک کنڈیشنل جمپ یعنی کوئی بھی جمپ اف ابو بلو لیس اور گریٹر ان کا کمپیرزن کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے یعنی یہ اصل میں کمپیرزن کی انسٹرکشن جو ہم پچھلی دفعہ کر رہے تھے نا یہ زیادہ تر یہ جوڑے کے ساتھ ہی آتی ہے یعنی کمپیئر کیا اور اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی جمپ ہوتی ہے اس کمپیرزن کے نتیجے میں تو جو پچھلے لیکچر میں میں نے آپ لوگوں کو اس کی ایک فارمل ڈیفینیشن بتائی تھی ٹھیک ہے نا وہ ذرا آپ لوگوں کے پاس ہوگی موجود اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے میں ذرا دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کو کہ کمپیئر کے نتیجے میں جو ڈیسٹینیشن آپرینڈ ہوتا ہے آپ کا اس میں سے سورس مائنس ہوتا ہے ٹھیک ہے it subtracts the source from the destination without changing the source اور دی ڈیسٹینیشن یعنی یہ نان ڈسٹرکٹو سبٹریکشن ہے کہ سبٹریکٹ تو کرتا ہے سمجھے کہ جیسے بیک گراؤنڈ میں کرتا ہے سبٹریکشن ٹھیک ہے اس کا ریزلٹ وہ کہیں اسٹور نہیں کرتا اس کے سبٹریکشن کے نتیجے میں صرف فلیگز کو اپڈیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں تھوڑا سا اور آپ کو بتا دوں یہ فلیگز اپڈیٹ کرنے سے میری کیا مراد ہے فلیگز اپڈیٹ کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ سبٹریکشن نارمل سبٹریکشن کر رہے ہوں جو آپ میرا خیال ہے کہ تیسری چوتھی جماعت سے کرتے آ رہے ہیں تو کیسے سبٹریکشن کرتے ہیں اگر فرض کیجئے کہ ادھر والا نمبر جو اوپر نمبر ہے وہ چھوٹا ہے جس میں سے سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے اور جس کو سبٹریکٹ کیا جا رہا ہے وہ ذرا بڑا ہے تو کیا کرتے ہیں بورو لیتے ہیں نا بورو لے کر کے اس کو بڑا کر لیتے ہیں اور اس میں سے سبٹریکشن کر لیتے ہیں بالکل ایسے ہی پروسیس جو ہے نا وہ اس میں چلتا ہے اور جو کیری فلیگ ہے نا آپ کا وہ اس میں بورو کی جگہ پہ ہوتا ہے تو جب ہم سبٹریکٹ کریں ایک کو دوسرے میں سے مائنس کریں دونوں برابر ہوں تو کیا نتیجہ نکلے گا سبٹریکشن کا نتیجہ نکلے گا کہ زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دونوں تو زیرو فلیگ سیٹ ہو جائے گا زیرو فلیگ سیٹ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اکویلٹی جی، ہو گئی ٹھیک ہے نا اکول ہو گئے دونوں برابر ہو گئے اب فرض کیجئے کہ ایک اگر دوسرے سے بڑا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر جس کو میں سبٹریکٹ کر رہا ہوں اگر وہ بڑا ہے تو کیری لینی پڑے گی نا سبٹریکشن کرنے کے لیے بورو لینا پڑے گا ٹھیک ہے تو کیری فلگ سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اگر کیری فلیگ سیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کو سبٹریکٹ کر رہے تھے وہ چیز بڑی تھی جس میں سے سبٹریکٹ کر رہے تھے وہ چیز چھوٹی تھی ٹھیک ہے نا تو اس میں جو بھی سچویشن آپ کی اکر کریں گی ان سچویشن کے اندر صورتحال جو ہے وہ انہی انہی کے کے اندر ساتھ جو ہے وہ صورتحال ڈیفائن ہو جائے گی کہ جیسے سائن فلیگ ہے ٹھیک ہے نا جیسے کیری فلیگ ہے جیسے زیرو فلیگ ہے ٹھیک ہے تو انہی فلیگس کے اندر اندر وہ سچویشن سمجھ میں آ جائے گی کہ اچھا جس کو سبٹریکٹ کر رہے تھے وہ چھوٹا تھا یا جس کو سبٹریکٹ کر رہے تھے وہ بڑا تھا فرض کیجئے کہ جو نیچے والا جس کو سبٹریکٹ کر رہے تھے وہ چھوٹا تھا تو کیری نہیں لینی پڑے گی نا آپ کو بورو نہیں لینی پڑے گی تو کیری فلیگ آپ کا زیرو ہوگا ٹھیک ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ اچھا جس کو سبٹریکٹ کر رہے تھے وہ چھوٹا تھا تو بیسیکلی کمپیئر کا جو ڈومین ہے کمپیئر کا ڈومین جو ہے وہ نان ڈسٹرکٹیو سبٹریکشن کرنا اور اصل میں یہ جوڑا بنتا ہے کسی بھی کنڈیشنل جمپ کے ساتھ جو چیز کی بھی ہم اس کی چیک کرنا چاہ رہے ہیں اکویلٹی چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کسی ایک کا دوسرے سے بڑا ہونا چیک کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو ہو گیا کمپیئر کے حساب سے اچھا جو نمبرز ہوتے ہیں نا کمپیوٹر کے اندر نمبرز ہم بھی جانتے ہیں ایک نارمل چیز ہے کہ نمبرز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جنہیں ہم کہتے ہیں انسائنڈ نمبرز وہ نمبر کے جن کا میگنیٹیوڈ اہم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو اس کی ویلیو ہے وہ اہم ہوتی ہے اور ایک ہوتے ہیں ہمارے سائنڈ نمبرز سائن نمبرز میں میگنیچیوڈ بھی اہم ہے اور اس کا سائن بھی اہم ہے ٹھیک ہے نا میگنیچیوڈ اور سائن دونوں اس میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ کس طرح امپورٹنٹ ہوتے ہیں میگنیچیوڈ اور سائن کس طرح امپورٹنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مائنس ٹو بڑا ہے یا مائنس تھری بڑا ہے اگر فرض کیجیے یہ مائنس ہٹا دوں تو تین ظاہر ہے دو سے بڑا اور اگر یہ مائنس لگا دوں تو دو تین سے بڑا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ اس طرح سے افیکٹ کرتا ہے یہ جو سائن ہے آپ کا اور یہ سائن کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا بیسیکلی یہ سائن کمپیوٹر کے اندر ایک ریپرزینٹیشن ہوتا ہے آپ لوگوں نے اپنے جو ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن کا جو آپ نے سبجیکٹ پڑھا یا انٹروڈکشن ٹو ڈیجیٹل الیکٹرانکس پڑھا یا پروگرامنگ وغیرہ آپ نے پڑھی تو اس کے اندر آپ نے نمبر ریپرزینٹیشن میں ایک چیز ضرور پڑھی ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن ٹھیک ہے نا ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن کے اندر ہم بنیادی طور پہ پوزیٹو اور نیگیٹو نمبرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ان ایسنس وہ ایک نمبر ہی ہوتا ہے یہ ہماری ریپرزینٹیشن ہوتی ہے جو کہ اس کو پوزیٹو یا نیگیٹو بنا دیتی ہے ٹھیک ہے نا آ, اس کی جو ہے ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ چونکہ آگے جو چیز میں آپ کو ذرا مزید ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا چار ہم نے جمپس ڈسکس کی تھی jump if above jump if below jump if less jump if greater ٹھیک ہے نا دیکھنے میں یہ چاروں یعنی یہ دو دو کا جوڑا ایک ہی جیسا لگتا ہے لیکن پچھلی دفعہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر نمبرس کو ہم سائنڈ نمبرس کے طور پر لیں ٹھیک ہے نا تو جمپ اف گریٹر اور جمپ اف لیس ہم استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو انسائنڈ نمبر کے طور پر لیں یعنی صرف میگنیچیوڈ ہمارے لیے اہم ہو سائن ہمارے لیے اہم نہ ہو اس پرٹیکولر اس میں سائن اہم نہ ہو تو ہم جمپ اف ابو اور جمپ اف بلو لیتے ہیں اور بنیادی طور پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کمپیوٹر کو نہیں پتا ہوتا میری انٹینشن جب میں کمپیئر کر رہا ہوں تو میری انٹینشن کمپیوٹر کو معلوم نہیں ہوتی کہ آپ یہ جو سبٹریکشن کر رہے ہیں یہ ایز اے سائنڈ سبٹریکشن کر رہے ہیں یا ایز اے انسائنڈ سبٹریکشن کر رہے ہیں وہ سمپل سبٹریکشن کر دیتا ہے ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن ایک ایسی نوٹیشن ہے جو خود بخود سائن کا اور ان تمام چیزوں کا دھیان رکھتی لیکن چونکہ کمپیوٹر کو یہ بات معلوم نہیں کہ میں یہ جو دونوں نمبرز کر رہا ہوں آگے ان سے میری مراد سائنڈ نمبرز ہیں یا انسائنڈ نمبرز ہیں تو پھر آگے چوائس وہ مجھے دیتا ہے کہ آپ جمپ جو لگا رہے ہیں اگر آپ نے لگائی jump if above jump if below میں سے کوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انٹینشن جو تھی وہ انسائنڈ کمپیرزن کی تھی میگنیٹیوڈ کمپیرزن کی تھی ٹھیک ہے نا اور اگر آپ نے لگایا jump if greater jump if less اس میں سے کوئی چیز لگائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹینشن جو تھی وہ اس کی سائنڈ کمپیرزن کے اس میں تھی یعنی اب اس میں میگنیچیوڈ اور اور اس کے ساتھ ساتھ کا سائن بھی اہم ہے تو اس کو ذرا سا نا تھوڑا مزید میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اس کو میں آپ کو ایک سلائیڈ کے اوپر ایک ایگزامپل کے اوپر میں ایکسپلین کرتا ہوں وہ آپ دیکھیے یہ جو ایگزامپل ہے نا اس کے اندر میں نے آپ آپ کو کو یہ میں دو دکھا رہا ہوں ایک تو ہے دو ٹھیک ہے نا اس کا مطلب یہ کہ عجیب سی بات لگتی ہے ہے ہے کہ یہ جو جو ایک وہ دو لیکن نمبر نمبر ون پہلا ہے وہ ہے دو اور جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے مائنس دو ٹھیک ہے نا میگنیچیوڈ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے یعنی ویسے دیکھا جائے وہ سائن کو اگر ہم صرف نیگلیکٹ کر دیں تو دونوں کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم سائن کو لے آئے اس کے بیچ میں سائن کو لے آئے تو پھر یہ نمبر ان ایسنس ہی فرق ہو جاتا ہے اگر ہم ہیکسا ڈیسیمل کے اندر اس نمبر کو ہیکسا ڈیسیمل کے اندر لکھیں دو کو تو ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن کے اندر دو کو ہم کیا لکھیں گے وہ وہی لکھیں گے دو سمپل جیسے ہے لیکن اگر ہم مائنس دو لکھنا چاہیں تو سائن بٹ جو ہے ہماری اس کو ون کر کے یعنی اگر ہم نے سائن بٹ ون کر دی ٹھیک ہے تو مائنس ہو گیا اور آگے لکھ دیا دو تو ایسے تو ہم نہیں لکھتے نا اس کو ہم کس طریقے سے لکھتے ہیں ان سائن یعنی ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن کے اندر ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن کے اندر یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو لکھنے کا ٹھیک ہے نا اور ہیکسا ڈیسیمل اکویلنٹ جو ہے اس کا وہ ہے ایف ایف ایف ای ٹھیک ہے نا یہ ہیکسا ڈیسیمل نمبر بنتا ہے اگر ہم لکھے مائنس ٹو ٹھیک ہے اگر سکسٹین بٹ کے اندر اگر سکسٹین بٹ کے اندر مائنس ٹو لکھا جائے تو ایف ایف ایف ای بنے گا اگر ایٹ بٹ کے اندر لکھا جائے گا نا تو وہ ایف ای e بنے گا ٹھیک ہے یہ دونوں مائنس ٹو ہیں اپنے سائز کے اعتبار سے لیکن اگر ایف ایف ایف ای کو میں ایک سائنڈ نمبر کے طور پر یہ تو ایک نمبر ہے نا اگر میں یہ کہوں کہ میرا مقصد جو ہے وہ ایف ایف ایف ای ہی ہے میرا مقصد مائنس ٹو نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے یہی چیز اس کی اصل ویلو ہے کیا اس کی اصل ویلیو جو ہے وہ پینسٹھ ہزار پانچ سو چونتیس ہے ڈیسیمل میں ٹھیک ہے نا اب اگر میگنیچیوڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو دو اور پینسٹھ ہزار پانچ سو چونتیس میں تو بھائی بڑا فرق ہے ہے ٹھیک نا بہت زیادہ فرق اگر میں ان دونوں کو کمپیئر کروں نا ایز انسائنڈ نمبرز اگر ان دونوں کے یعنی اگر ہمارے لیے صرف میگنیچیوڈ اہم ہو تو یہ بات تو طے ہے کہ six five five three four جو ہے وہ دو سے بہت بڑا ہے یعنی uh, much greater than two اور اگر یعنی کمپیرزن کے نتیجے میں اس جگہ پہ اگر کمپیئر کر کے میں یہاں پر کمپیئر کی انسٹرکشن دینے کے بعد نیچے لگاؤں جمپ اف ابو ٹھیک ہے نا تو یہ جمپ اف ابو جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اس کیس میں کہ ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ مائنس ٹو ہو یعنی six five five three four ویسے کہہ رہا ہوں اگر destination six five five three four ہو اور سورس دو ہو تو ہم جب کمپیئر کریں گے اس کو اور جمپ اف ابو لگائیں گے جمپ اف ابو لگائیں گے تو جمپ اف ابو جو ہے وہ لگے گی یعنی اس کا اس کا جو کنڈیشن ہے وہ ٹرو ہوگا اس وقت اور اسی میں اسی کمپیرزن میں یعنی کمپیئر کروں کہ جب destination six five five three four ہو اور سورس جو ہے وہ دو ہو تو اس کے بعد اگر میں جمپ اف گریٹر لگا دوں گا نا تو وہ نہیں لگے گی کیوں کہ جمپ اف گریٹر جو ہے وہ اس کو دیکھے گی کہ six five five three four نہیں ہے بلکہ یہ مائنس ٹو ہے ٹھیک ہے اور مائنس ٹو ظاہر ہے کہ ٹو سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا تو جمپ اف گریٹر جو ہے وہ فالس ہو جائے گی اور جمپ اف ابو جو ہے وہ اسی جگہ پر ٹرو ہو جائے گی سمجھ جب ان دو نمبرز کو یعنی اگر فرض کرو میں نمبر لکھتا ہوں six five five three four اور اس کو میں سیو کروں ورڈ میں یا میں نمبر لکھوں مائنس ٹو اس کو میں سیو کروں تو اسٹوریج میں یہ دونوں سیم ہوں گے ٹھیک ہے نا چونکہ اسٹوریج میں دونوں سیم ہوں گے اس لیے یہ میری ریپرزینٹیشن بیسیکلی میری انٹرپریٹیشن بنتی ہے کہ میں اسے six five five three four کہہ رہا ہوں یا میں اسے مائنس ٹو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ بات میرے خیال میں کافی حد تک اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کی دو چار مثالیں جو ہے نا وہ آگے اور بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو دو نمبرز ہیں ان کو اگر کمپیئر کرو گے جمپ اف ابو لگاؤ گے وہ لگے گی جیسے یہ ہے کہ اگر ایف ایف ایف ای اور ٹو کو کمپیئر کیا گیا ہے ٹو کو کمپیئر کیا گیا ہے اس کے بعد جمپ اف ابو لگاؤں گا وہ لگ جائے گی جمپ اف گریٹر لگاؤں گا وہ نہیں لگے گی ٹھیک ہے نا وہ فالس ہو جائے گی اس کے یعنی اور یہی رول جو ہے وہ جمپ کی صورت میں بھی رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب کمپیرزن کمپیرزن ہم کرتے ہیں تو کے نتیجے میں جو ریزلٹ کریٹ ہوتا ہے کمپیوٹر تو وہ result as is update کر دیتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے اندر رول آ جاتا ہے کیری فلیگ کا رول آ جاتا ہے اس کے اندر سائن فلیگ کا رول آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر رول آتے ہیں اور فلیگ کے وہ اپ ڈیٹ تو ہو گئے لیکن وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ they will be taken into account when the proper jump is inserted after the comparison اس جمپ سے پتا لگتا ہے کہ میرا مقصد میرا مطلب جو ہے وہ ان کی انٹرپریٹیشن کو ایز سائنڈ نمبر لینا ہے یا ان نمبر کی انٹرپریٹیشن کو ایز انسائنڈ نمبر لینا ہے اس کو تھوڑا سا اور مزید ایکسپلین کرتا ہوں ایکسپلین uh, کیا کرنا ہے ذرا الیبوریٹ کر دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کمپیرزن کرنا ہو نا تو کمپیرزن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم لکھیں تو یہ چیز بنتی ہے کہ زیرو جو ہے it is less than one یعنی zero is less than one one is less than two two is less than onward onward onward اور اگر ورڈ کی فارم میں ہم لے رہے ہیں تو آخری نمبر ہمارے پاس آئے گا six five five three five ٹھیک ہے نا جو کہ ورڈ فارم میں سب سے بڑا ہے جب ہم سائنڈ کمپیرزن کے اندر آئیں گے تو minus three two seven six eight less than minus three two seven six seven is less than this and and then zero is less than one is less than two is less than onward up to three two seven six seven ٹھیک ہے نا تو ایک ورڈ کے اندر جو منیمم نمبر جس کو کہ ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں سب سے چھوٹا نمبر سائنڈ نمبر جو سب سے چھوٹا جس کو ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں وہ ہے minus three two seven six eight ٹھیک ہے نا نمبر کتنا بڑا ہے زیرو سے کتنا بڑا نظر آ رہا ہے مگر یہ اصل میں سب سے چھوٹا ہے اپنے مائنس کی وجہ سے یہ تو بیسک میتھمیٹکس ہے یہ تم لوگوں کو پتہ ہی ہوگی اور سب سے بڑا نمبر سائنڈ فارم میں جو کہ ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں وہ ہے three two seven six seven ٹھیک ہے نا اور انسائنڈ فارم میں جو سب سے چھوٹا نمبر ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں وہ ہے زیرو اور جو سب سے بڑا نمبر ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں وہ ہے six five five three five تو یہ جو ہے تفصیل تم نے نمبرز کی تم لوگوں نے دیکھی ہے آ, یہ اس کی ریپرزینٹیشن ہے میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا جو تم لوگوں نے پیچھے کورس پڑھا ہوگا نا اس کے اندر جو اس کی ڈیٹیل ہوگی ٹوز کمپلیمنٹ کی ونس کمپلیمنٹ کی بائنری ریپرزینٹیشن آف نمبرز کی اس کو میرا خیال ہے اگر تم لوگ ریفریش کر لو تو یہ چیز اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی فی الحال جتنا تم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا میرے خیال میں اتنا کافی ہے اب اس کے ساتھ جو ہے نا میں تم لوگوں کو ایک پروگرام جو ہے وہ دکھاؤں گا ابھی اس پروگرام کے اندر یعنی اس آپریشن کو پوری طریقے سے ایکسپلین کرنے کے لیے آ, اس پروگرام کے اندر ہم نے نا جیسے پیچھے ہم نے ببل سارٹ کیا تھا تو ببل سارٹ میں پچھلی دفعہ جو ڈیٹا ہم نے ڈالا تھا وہ ڈیٹا سارا کا سارا جو تھا وہ ہم نے ایز انسائنڈ نمبر ڈالا تھا ٹھیک ہے نا اس پروگرام کے اندر ہم کچھ ڈیٹا جو تم کو دکھائیں گے وہ سائنڈ نمبرز کے طور پر بھی ہوگا ٹھیک ہے نا کچھ سائنڈ نمبرز ہوں گے کچھ انسائنڈ نمبرز ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کو میں تم لوگوں کو دو ایگزامپل اس میں دکھاؤں گا ایک وہ ایگزامپل ہے جو jump if greater jump if less والی یعنی جو سائنڈ کمپیرزن کے ساتھ چلے گی دوسری جو ایگزامپل ہے وہ انسائنڈ کمپیرزن کے ساتھ ساتھ چلے گی تو اور اس میں کچھ زیادہ بہت زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا I will go through it will go through it کولی تو اس پہ ذرا نظر رکھنا آ, کہ دونوں صورتوں میں جب ہم یہ والی انسٹرکشن استعمال کرتے ہیں نا تو وہ سارٹنگ آرڈر کیسے کرتا ہے یعنی وہ پھر کیا کرے گا وہ جب ہم سائنڈ والا لیں گے نا تو جو نیگیٹو ہیں وہ ان کو پہلے لے آئے گا کو وہ بعد میں لے جائے گا یعنی اسینڈنگ آرڈر میں ہم سارٹ کر رہے ہیں سب سے چھوٹا نمبر سب سے پہلے سب سے اس کے بعد اس سے بڑا اس کے بعد اس سے بڑا اسینڈنگ آرڈر میں ہم سارٹ کر رہے ہیں اگر اس کو ہم سائنڈ کمپیرزن کے ساتھ کریں گے نا تو آپ دیکھنا کہ جو نیگیٹو نمبر ہیں جو کہ حالانکہ میگنیچیوڈ میں بڑے ہیں لیکن اس کو چونکہ ہم ایز نیگیٹو نمبر لے رہے ہیں سائن بٹ اس کی ون ہے ٹھیک ہے اس کو نیگیٹو نمبر کے طور پہ لے رہے ہیں وہ پہلے آ جائیں گے ٹھیک ہے اور وہی پروگرام جو ہے اگر میں انسائنڈ کمپیرزن والی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ چلاؤں گا تو وہ دیکھنا کہ وہ جو ہے وہ پھر آخر میں چلے جائیں گے کیونکہ اب وہ میگنیچیوڈ کے لحاظ سے بڑے ہو گئے تو اس چیز کو ذرا میں ایکسپلین کرتا ہوں ایک پروگرام سے وہ پروگرام ابھی تم لوگ دیکھو تو یہ جو پروگرام ہے نا یہ بالکل وہی پروگرام ہے جو ہم نے پیچھے ببل سارٹ کا لکھا تھا اس کے اندر کوئی خاص چینج نہیں ہے آ, دو جگہوں پہ یعنی الگوریزم جو ہے وہ بالکل وہی ہے لہذا میں الگوریزم ابھی ڈسکس نہیں کروں گا دو جگہوں پہ ہم نے اس میں تبدیلی کی ایک تو جو ڈیٹا ہم نے پہلے ڈیفائن کیا تھا وہ ڈیٹا سارا کا سارا جو تھا وہ پوزیٹو ڈیٹا تھا یعنی اس کے اندر نمبرز جو تھے وہ سائنڈ نمبرز نہیں تھے اس دفعہ ڈیٹا کے اندر میں نے سائنڈ نمبرز بھی ڈالے جیسے یہ اس وقت جو ڈیٹا ہے وہ ہے sixty fifty five forty five fifty minus forty minus thirty five twenty five thirty ten and zero یہ ہمارا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اس کو آ, ابھی فی الحال جب ہم سارٹنگ کریں گے نا تو جو جمپ اس کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں وہ جمپ ہم استعمال کر رہے ہیں جمپ اف بلو اور اکول ٹھیک ہے بلو اور اکول والی جو جمپ ہے وہ ان نمبرز کو سائنڈ نمبرز کے طور پر ٹریٹ نہیں کرے گی وہ ان نمبرز کو ان کے میگنیچیوڈ کے اوپر ٹریٹ کرے گی ٹھیک ہے نا تو اب اس چیز کو ہم کمپائل کرتے ہیں یہ پروگرام ہمارا جو ہے اس میں بس یہی دو فرق ہے اس چیز کو ہم نے کمپائل کر لیا اور کمپائل کرنے کے بعد اب یہ جو ہے ہم اس کو ڈبگر کے اندر کھولتے ہیں اب یہ جو ڈبگر کے اندر ہم کھولتے ہیں کھولنے کے بعد یہ ذرا چل کر کے اگر ہم دیکھیں اپنی ڈیٹا ونڈو میں جہاں ہم نے وہ ڈیٹا لکھا تھا تو اس کی اصل ریپرزینٹیشن ہمیں وہاں پہ نظر آئے گی اگر یہ رائٹ right سائڈ والی جو ہماری ونڈو ونڈو ہے اس کے اندر ہم آ جائیں اور اس کو ہم پوائنٹ کریں اس جگہ پہ تو وہ ڈیٹا جو ڈیفائن کیا گیا تھا وہ ہمارا 103 زیرو آف سیٹ جو ہے نا اس پر ہوگا تو وہاں پہ وہ ہمیں نظر آ جائے گا یہ جو ڈیٹا ہے نا اب یہ ہم کو ہم لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے ڈیٹا ونڈو کے اندر D S colon zero one zero three پر تھری سی زیرو زیرو جو کہ ورڈ فارم میں اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو زیرو زیرو تھری سی گے جس یہ ساٹھ ہے سولہ کو تین سے ضرب دو اس میں بارہ ایڈ کرو تو ساٹھ ہی بنے گا ٹھیک ہے نا اور اسی آرڈر میں یہ پڑا ہوا ہے three C zero zero three seven zero zero two D zero zero three two zero zero ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈی ایٹ ایف ایف ٹھیک ہے نا اب D eight F F number یہ نمبر تو ہم نے کہیں دیا نہیں تھا اپنے ڈیٹا میں اس کے ساتھ کا تو کوئی نمبر نہیں دیا تھا یہ اصل میں ڈی ایٹ ایف ایف جو ہے یہ مائنس فورٹی جو ہم نے نمبر لکھا تھا نا اس کا ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن میں جو نمبر بنتا ہے وہ ڈی ایٹ ایف ایف بنتا ہے اور اس سے آگے ہے ڈی ڈی ایف ایف جو کہ thirty five minus thirty five کا ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن میں جو نمبر بنتا ہے وہ یہ اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ ڈیٹا یہ نہیں بتا رہا کہ یہ مائنس فورٹی تھا یا مائنس تھرٹی فائیو تھا یہ ہماری انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ بتائے گی یہ کہ ہم نے اس کو جب لکھا تھا تو ہمارا مقصد مائنس فورٹی لکھنا تھا ہمارا مقصد مائنس تھرٹی فائیو لکھنا تھا تو اب نارمل یعنی اور اس کے آگے ہمارا دوسرا ڈیٹا جو ہے جو کہ اس کے آگے فالو کرتا ہے اپ ٹو زیرو زیرو وہ اسی طریقے سے پڑا ہوا ہے اب ذرا اس پروگرام کو ہم رن کریں دیکھیں کیا ہوتا ہے جو پہلی اٹریشن میں ہم چلتے ہیں پہلی دفعہ ظاہر وہی چیز وہی ہے لاجک وہی ہے ذرا دیکھیں کہ جمپ کمپیئر کے بعد جمپ جو ہے ہماری وہ کیا کر رہی ہے یہ جمپ ہے جمپ اف بلو اور اکول ٹھیک ہے نا تو جمپ اف بلو اور اکول میں جب پہلی یعنی ساٹھ اور دوسری دوسرا نمبر جو ہے پہلے نمبر اور دوسرے نمبر کے درمیان جب کمپیرزن ہوا تو اس کمپیرزن کے نتیجے میں کیا چیز پیدا ہوئی تو جب یہ کمپیرزن ہم کر لیں اور کمپیرزن کرنے کے بعد جمپ اف بلو جو تھی وہاں پر یہاں پہ اس کو جو سملر ہے اس کو جمپ اف بلو اور اکول کو جمپ اف ناٹ ابو کہہ رہا ہے یہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ری نیمڈ جمپس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو اس نے پہلے اور دوسرے کو تو کمپیئر کیا اس نے کہا کہ یہ آرڈر میں نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ساٹھ بڑا ہے اور اگلا نمبر جو ہے وہ اس سے چھوٹا ہے تو اس لیے اب وہ اس کو سویپ کرے گا ہم اسینڈنگ سارٹ کر رہے ہیں بڑھتا ہوا سارٹ جہاں نمبر میکسیمم نمبر جو سب سے بڑا نمبر ہوگا وہ سب سے آخر میں جائے گا جو سب سے چھوٹا نمبر ہوگا وہ سب سے شروع میں آئے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ اس کو سویپ کرے گا آپس میں اس کو ذرا اسٹیپ کرتے چلے جاتے ہیں ذرا ان دو نمبرز تک پہنچتے ہیں جو ہمارے بیسیکلی اس وقت جو ہمارے نمبرز آف انٹرسٹ ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے اب اس اٹریشن کے اندر جو ہے نا اس نے جو کمپیرزن کیا ہے وہ کمپیرزن کیا ہے ڈی ایٹ ایف ایف کا اور ڈی ڈی ایف ایف کا ٹھیک ہے نا ڈی ایٹ ایف ایف اور ڈی ڈی ایف ایف تو ڈی ایٹ ایف ایف جو ہے اپنے میگنیچیوڈ کے لحاظ سے وہ ڈی ڈی ایف ایف سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اپنے آرڈر کو مینٹین کرے گا اپنے آرڈر کو یہیں پہ رکھے گا ٹھیک ہے نا اور یہ اس کو چھوڑ دے گا اور اگلا اگلا نمبر جو ہے وہ اس کو لے لے گا ٹھیک ہے یعنی جب میں اس کو کمپیئر کرتا ہوں اور یہ یہ پروگرام اب آگے آنورڈ جو ہے اس میں شاید ہمارا اتنا وہ نہیں ہوگا اس کو دیکھیں آگے کیا کرتا ہے یہ اگلی اٹریشن کے اندر وہ کیا کرے گا اس کو ذرا دیکھو ٹھیک ہے نا اگلی اٹریشن کے اندر وہ جو ہے وہ کمپیئر کر رہا ہے ون نائن زیرو زیرو کو ڈی ڈی ایف ایف کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب ڈی ڈی ایف ایف چونکہ بڑا ہے اور ون نائن زیرو زیرو چھوٹا ہے لہٰذا اب وہ اس کو سویپ کر دے گا اب وہ ان دونوں کے آرڈر کو چینج کر دے گا یہ بس یہ جو یہ جو اٹریشن اس کی تھی یہ دو سب سے امپورٹنٹ اٹریشن اس کی جو ہے وہ دیکھنے والی تھی اب اس کے بعد یہ پروگرام اسی طرح چلے گا اس کو ہم چلاتے جاتے ہیں اینڈ اینڈ تک چلاتے جاتے ہیں جب یہ سارٹ کر دے تاکہ ہم آخری آرڈر جو ہے اس کو دیکھ سکیں کہ آخری آرڈر جو ہے وہ کیا وہ کر کے لے کر کے آتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ ہمارا فائنل آرڈر بنتا ہے یہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے اسکرین پر یہ فائنل آرڈر ہے پورا سارٹنگ ہونے کے بعد ارے کی سارٹنگ ہونے کے بعد یہ آرڈر دیکھ لو اس کو ذرا ذہن میں رکھنا یہ پہلے زیرو زیرو ہے اس کے بعد زیرو اے ہے جو کہ دس ہے اس کے بعد nine zero zero one nine اس کے بعد zero zero one E e، zero zero two D zero zero three two zero zero three seven zero zero three C D eight F F اور ڈی ڈی ایف ایف یہ یعنی اب اس کی نظر میں ڈی ڈی ایف ایف اور ڈی ایٹ ایف ایف یہ ڈی ڈی ایف ایف سب سے بڑا نمبر تھا اس لیے وہ سب سے آخر میں آ گیا ٹھیک ہے نا اسینڈنگ سارٹ یہی ہوتی ہے اب اس کے بالکل ساتھ جو ہے دوسرا پروگرام میں تمہیں دکھاتا ہوں ڈیٹا بالکل یہی ہوگا کوڈ بھی بالکل وہی ہوگا جو صرف ایک چیز جو کہ میں نے تبدیل کی ہے اس کوڈ میں وہ یہ کہ اب جمپ اف بلو اور ایکول کو میں نے کر دیا ہے جمپ اف لیس اور ایکول ٹھیک ہے نا یعنی پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ جمپ اف بلو اور اکول ہے یعنی انسائنڈ نمبرز کے طور پہ اب میں نے اس کو کر دیا جمپ اف لیس اور اکول ٹھیک ہے تو صرف یہ تبدیلی کرنے کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو چلائیں اور دیکھیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ پروگرام جو ہے یہ اسمبلر کے اندر وہی چیز ہے صرف اور اسی کو ہم چلا رہے ہیں وہاں پہ جیسے تم دیکھ رہے ہو کہ جمپ اف لیس اور اکول کو اس نے اسمبلر نے جو انٹرپریٹ کیا ہے وہ جے این جی یعنی جمپ اف ناٹ گریٹر جو کہ مانی تو وہی ہے لہٰذا اس کی ہم ان چکروں میں ہم نہیں پڑیں گے یہ ٹرانسلیٹڈ جمپس میں اس طرح کے مسائل آپ کو آتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کو اب جب اٹریشن اس کی کرے تو یہ بالکل ویسے ہی کام کرے گا اس وقت تک ویسے ہی کام کرے گا جب تک کہ ہمارے وہ دو نمبر جو ہے نا وہ نہیں آ جاتے جب ہمارے وہ دو نمبر آ جائیں تو پھر دیکھو کہ اس کا بہیویئر کیا ہوتا ہے اب اس وقت جو ہے ہم کمپیئر کر رہے ہیں کس کس چیز کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں اس پوائنٹ پر زیرو زیرو تھری سی کو ڈی ایٹ ایف ایف کے ساتھ ٹھیک ہے نا اب میگنیٹیوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو زیرو زیرو تھری سی جو ہے وہ ڈی ایٹ ایف ایف سے کافی چھوٹا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھو کہ یہ کیا کرے گا جب یہ کمپیرزن یہ کر لے گا اور کمپیرزن کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمپ اف ناٹ گریٹر کیا کرے گی یہ دیکھیں جمپ اف ناٹ گریٹر نے کیا کیا جمپ اف ناٹ گریٹر یہاں نہیں لگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ ڈی ایٹ ایف ایف جو ہے وہ زیرو زیرو تھری سی سے چھوٹا ہے یعنی F F D eight number کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرو تو ایف ایف ڈی ایٹ جو ہے وہ زیرو زیرو تھری سی سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا چھوٹا کیوں ہے کیونکہ جے این جی جو ہوگی اور یہ دیکھو اس نے سویپ بھی کر دیا اسے این جی جو ہوگی وہ یہ کنسیڈریشن کر رہی ہے کہ یہ سائنڈ نمبر ہے اور اگر سائنڈ نمبر ہے تو پھر یہ مائنس فورٹی ہے مائنس فورٹی جو ہے وہ زیرو زیرو تھری سی سے جو کہ ایک پوزیٹو سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح سے تم دیکھو کہ اگلی اٹریشن میں وہ ایف ایف ڈی ڈی کے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا جو کہ بالکل الٹ ہے پچھلے بہیویئر کے مقابلے میں یہ بالکل الٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھا یہ اس نے اس کو بھی سویپ کر دیا کیونکہ اس کے خیال میں D F F D D جو ہے وہ بھی زیرو زیرو تھری سی سے چھوٹا ہے اگر میگنیٹیوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو بالکل الٹ ہے لیکن اگر سائنڈ ریپرزینٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہ بالکل صحیح کیا ہے اس نے اب یہ اٹریشن جو ہے اس کے آگے بالکل یہ اٹریشن اسی طرح سے چل, چلتی جائے گی اینڈ پہ فائنل ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے خیال میں سارٹنگ آرڈر کیا ہے یہ جو ہے نا اب جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ ہماری فائنل سارٹیڈ فارم ہے فائنل سارٹنگ کے بعد یہ چیز ہماری ارے کی اب یہ کنڈیشن آ گئی اب اس کو اگر تم دیکھو تو اس کے ٹاپ کے اوپر نمبر کون سا ہے ٹاپ کے اوپر ایف ایف ڈی ایٹ ہے ٹھیک ہے نا اور ایف ایف ڈی ایٹ حالانکہ میگنیچیوڈ کے لحاظ سے یہاں پہ سب سے چھوٹا نمبر ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جو کہ زیرو زیرو ہے لیکن وہ نہیں ہے یہ سب سے چھوٹا نمبر نہیں ہے ٹھیک ہے میگنیچیوڈ کے لحاظ سے لیکن اگر سائنڈ نمبر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ مائنس فورٹی ہے جو کہ اس پورے ڈیٹا میں سب سے چھوٹا ہے تو اب جو اس اس نے ڈیٹا کو آرڈر کر دیا ہے یہ سائنڈ انٹیجر فارم جیسے تم لوگ استعمال کرتے ہو سائنڈ انٹ اور ان سائنڈ تم لوگوں نے یہ سی وغیرہ اور سی پلس پلس میں یہ ڈیٹا ٹائپ پڑھی ہوگی یہی وہ فرق ہے جو سائنڈ انٹ اور انسائنڈ انٹ کے اندر وہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر تم کو اس کا بالکل ڈیٹیل میکینزم بھی پتا لگ گیا کہ نیچے اس کی ریپرزینٹیشن جو ہے وہ جو کمپیوٹر کر رہا ہوتا ہے وہ کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس نے مائنس فورٹی کو جو ہے وہ ٹاپ پہ وہ لے گیا اس کے بعد پھر مائنس تھرٹی فائیو کو اس نے رکھا ڈی ایٹ ایف ایف اس کے بعد پھر ڈی ایٹ ایف ایف اس کو جب میں ڈی ایٹ ایف ایف پڑھوں تو تم لوگ خود ہی سمجھ لیا کرو کہ یہ ایف ایف ڈی ایٹ ہے اصل میں اور اس کے بعد ایف ایف ڈی ڈی جو کہ مائنس تھرٹی فائیو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آیا اس کے بعد آئے زیرو زیرو جو کہ میگنیچیوڈ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو اس پوری ایرے کا سب سے چھوٹا نمبر ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر اپنی سائنڈ ریپرزینٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ چھوٹا نمبر نہیں ہے سب سے چھوٹا نمبر جو ہے وہ مائنس فورٹی ہے جو کہ اپنی جگہ پہ صحیح آ گیا اس کے بعد مائنس تھرٹی فائیو ہے اس کے بعد زیرو آتا ہے اگر ہاتھ سے سارٹ کرتے اس کو سامنے کاغذ پہ رکھ کر کے تو بالکل یہی آرڈر جو ہے اس کا وہ تم لوگ جو ہے اس کا فائنل کرتے کمپیوٹر نے بھی وہی آرڈر فائنل کیا لیکن اس کے لیے یہ دیکھ لو کہ جو جمپ ہم نے استعمال کی ہے جمپ استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اندر پراپر جمپ استعمال کریں کمپیوٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ میری انٹینشن اس نمبر سے وہ پوزیٹو انسائنڈ انٹ ہے یا سائنڈ انٹ ہے یہ کمپیوٹر کو نہیں معلوم ہوتا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پراپر چیز جو ہے اس جگہ پہ استعمال کریں اب یہ جو تم لوگوں نے مثال دیکھی ہے نا اس میں میرا خیال ہے کہ تم لوگ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک دفعہ نظر سے گزر گئی اور ان کا ایکچوئل جب کمپیوٹر اس اس کو مینیپولیٹ کر رہا تھا تو کا آپریشن بھی اب تم نے دیکھ لیا میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اس ریپرزینٹیشن کا اصل میں جو اثر ہے نیچے جا کر کے وہ کیا ہوتا ہے اب تم لوگوں کو جو کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ میں نے تو چار جو اہم چار پانچ جو اہم جمپس ہیں وہ میں نے تم لوگوں کو بتائی ہیں تم جتنی لسٹ ہے نا یہ کنڈیشنل جمپس کی اب وہ تم لوگ پڑھ لو ٹھیک ہے نا اور جو اس پہ لکھا ہوا ہے جو تم لوگوں کو ریفرنس دیے گئے ہیں ان کے اندر جو لکھا ہوا بس اس کا وہی مطلب ہے ٹھیک ہے نا ان کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آ, وہ تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اور یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس چیز کو کہاں پر استعمال کرنا ہے تو اس کو اس سے زیادہ میرے خیال میں الیبوریٹ نہیں کیا جا سکتا اب اس میں تھوڑا سا ایفرٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو دو تو میں نے آپ کو کر کے بتائی کہ جمپ اف بلو اور اکول اور جمپ اف لیس اور اکول ان کے ساتھ تو میں نے آپ کو یہ کر کے دکھا دیا جو باقی بچ گئی ہیں نا ان کے ساتھ آپ اسے خود کر کے دیکھو ٹھیک ہے نا اسے خود کر کے دیکھو کہ جی ابھی ہم نے اسینڈنگ سارٹ کیا ہے تو اگر ہم ڈسینڈنگ سارٹ کریں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر ہم سائنڈ ڈسینڈنگ یعنی اب اگر دیکھا جائے تو ایز اے ہول چار پاسبلٹیز ہمارے سامنے نظر آتی ہیں سارٹنگ کی ایک تو کہ ہم اسے سائنڈ اسینڈنگ کر رہے ٹھیک ہے دوسرے ہم اسے سائنڈ کر رہے تیسرے ہم اسے انسائنڈ اسینڈنگ کر رہے اور چوتھے ہم اسے انسائنڈ ڈسینڈنگ کر رہے ٹھیک ہے نا تو یہ چاروں پاسبلٹیز جو ہیں یہ اس کوڈ میں جو کہ تم لوگوں کے پاس ہے اس میں تم لوگوں نے کرنا ہے اور اس میں کر کے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا ریزلٹ دیتا ہے ایگزیکٹ جو نمبرز آ رہے ہیں تم لوگوں کے ذہن میں بالکل کلیئر ہونے چاہیے اس کے معنی کلیئر ہونے چاہیے یہ کنفرم کرنا ہے ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو کنفرم کرنے کے بعد تب تم لوگوں کو اچھی طرح سے یہ چیز جو ہے نا سمجھ میں بھی آ جائے گی اس کا آپریشن بھی سمجھ میں آ جائے گا باقی چیزیں بھی سمجھ میں آ جائے گی اب جو ہے نا میں تھوڑا سا یہ جو ایک ڈائریکشن ہم نے لی تھی کمپیئر اور کنڈیشنل جمپ پروگرام کنٹرول کے اوپر اس کو اب میں تھوڑا سا چھوڑ کر کے اور ایک چیز یعنی اس کو میں نے اب آپ لوگوں پر چھوڑا ہے باقی کام آپ لوگوں کرنا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ سمجھیں گے اسے اب آپ خود آ, ایک چیز جو ہے نا میں اب نیا ایک آ, وہ ڈائریکشن جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں ڈائریکشن کیا ہے بڑی سادہ سی ڈائریکشن ہے آپ نے کبھی دو نمبرز کو ضرب دیا آپس میں دو نمبرز کو آپس میں ضرب دینے کا کیا پروسیس ہوتا ہے ہم لوگوں نے تو وہ استادوں نے بچپن میں مار مار کے چھڑی سے ہمیں بتایا تھا کہ اچھا اس کو ادھر لے جاؤ اس کو یہ کرو اس کو ضرب نیچے کاٹا لگا کر کے اس کو ادھر لے جاتے تھے پھر دو کاٹے لگا کے پھر ادھر لے جاتے تھے ٹھیک ہے نا وہ ہم نے کیا ہے ہمارے ذہنوں میں وہ چیز پروسیس فکسڈ ہے ٹھیک ہے اس پروسیس کو ہم نے کبھی الگوریدمائز نہیں کیا کبھی کسی الگوریدم کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو نہیں دیکھا ٹھیک ہے نا اس کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا ایک بہت سادہ سی چیز ہے اس کو ہم الگوریدم کے پوائنٹ آف سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کرتی ہے ٹھیک ہے یہ میں ذرا تھوڑا سا تم لوگ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا اچھا نمبرز جو ہے نا اس وقت جو نمبرز ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بائنری نمبرز ہیں ڈیسیمل نمبرز نہیں ہیں آپ لوگوں نے کیا ہوگا بائنڈری نمبرز کی ملٹیپلیکیشن کی ہوگی نہیں کی ہوگی تو ابھی پتا لگ جائے گی تو ہم چار چار بٹ کے دو نمبر لیتے ہیں سادہ رکھیں چھوٹا رکھیں تو چیز سمجھ میں آ جائے گی چار چار بٹ کے دو نمبر لے کر کے اور ہم ذرا ان کو ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ملٹیپلائی ہوتے ہیں ان کا الگوریدم کیا ہے ملٹیپلیکیشن کا الگوریدم کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے میتھڈالوجی کیا ہے ٹھیک ہے وہ اب ہم ذرا یہ اب اسکرین پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ جو دو نمبرز ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے نمبر میں نے لیے ہیں ون ون زیرو ون جو کہ برابر ہے تیرہ کے ڈیسیمل میں تیرہ ہوتا ہے اور زیرو ون زیرو ون جو کہ برابر ہے پانچ کے ٹھیک ہے ڈیسیمل میں اس کو ہم پانچ کہتے ہیں ان دونوں کو ہمیں ضرب دینا ہے تو ظاہر ہے جواب کیا آئے گا وہ پینسٹھ آئے گا لیکن ہم ضرب دے کیسے رہے ہیں اصل چیز جو ہے وہ اس چیز پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ضرب دینے کا پروسیس ہے کیا اصل میں ضرب دینے کا پروسیس یہ ہے کہ جو نیچے جس چیز سے ہم ضرب دے رہے ہیں نا اس کا جو پہلا ڈیجٹ ہے اس کے ساتھ اوپر والے نمبر کو ضرب دے دو اب ون کے ساتھ جب اس اوپر والے نمبر کو ضرب دو گے تو کیا جواب آئے گا وہی جواب آئے گا ون ون زیرو ون ٹھیک ہے نا وہ ضرب دے کر کے ہم نے یہ پہلا اسٹیپ ہوگا اب جب اگلی بٹ کی طرف اگلی نمبر کی طرف ہم شفٹ کرتے ہیں تو نیچے بھی یہ کاٹا لگایا ہوا ہے نا بالکل دیسی طریقہ ہے ضرب دینے کا ہے دوسری تیسری جماعت میں شاید پڑھا ہوگا کاٹا لگا کر کے ایک پوزیشن ہم لیفٹ سائڈ پر شفٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو دوسرا ڈیجٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ ہے زیرو زیرو کے ساتھ جب اسے ضرب دیا تو جواب کیا آیا زیرو کے ساتھ آپ کسی چیز کو بھی ضرب دے دیں جواب کیا آئے گا زیرو ہی آئے گا لیکن ہم نے احتیاطاً اس کو لکھ دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے بالکل بچوں کے طریقے سے ہم اسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ زیرو ہم نے لکھ دیا اس کے بعد پھر ایک ڈیجٹ نیچے والے میں ہم پھر بائیں طرف شفٹ ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے دو کاٹے لگا دیے اب تیسرا ڈیجٹ کیا ہے ہمارے پاس تیسرا ڈیجٹ ہے ہمارے پاس ون ون کے ساتھ پھر ون ون زیرو ون کو ہم نے ضرب دیا جواب کیا آیا ون کے ساتھ ضرب دو گے جس چیز کو بھی تو وہی جواب آئے گا وہی جواب پھر ہم نے دو کاٹے لگا کر کے وہی لکھ دیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد چوتھا ڈیجٹ ہم نے دیکھا چوتھا ڈیجٹ کیا ہے وہ زیرو ہے اب تین نیچے کاٹے لگا دیے ٹھیک ہے نا پہلا جو ہے اگر اس پروسیس کو اگر دیکھو گے تو اس میں کیا ہو رہا ہے جب ہم نے اکائی کے ساتھ اسے ضرب دیا تھا نا تو کوئی شفٹنگ نہیں کی تھی ٹھیک ہے نا اگر میں ایک منٹ کو مطلب اس کی ذرا سا اس کی بائنری ریپرزینٹیشن کو بھول کر کے نا کیونکہ ہم لوگ ذرا ڈیسیمل کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں زیادہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو اکائی کے ساتھ جب ہم نے اس کو ضرب دیا نا تو کوئی شفٹنگ نہیں ہوئی اکائی کے ساتھ کسی چیز کو بھی ضرب دیتے ہیں کوئی شفٹنگ نہیں ہوتی جب دہائی کے ساتھ ضرب دیا اسے تو ایک شفٹنگ ہو گئی جب سینکڑے کے ساتھ ضرب دیا تو دو شفٹنگ ہو گئی جب ہزار کے ساتھ ضرب دیا تو تین شفٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے نا ہر ایک ڈیجٹ جو ہم بائیں طرف موو کرتے جا رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگ ایک شفٹ ہم اسے بائیں طرف کا دیتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس کا طریقہ ہے یہ جب ہم نے سارا لکھ دیا تو ہم نے اس کو اب جمع کر دیا جب جمع کیا تو جمع کرنے کے جواب نتیجے میں جو جواب آیا ہے وہ نیچے تمہیں نظر آ رہا ہے ایک ادھر سے جمع کر لیا نیچے سب یہ جو کاٹے ہیں تو اصل میں کاٹے نہیں ہیں یہ تو زیروز ہیں ٹھیک ہے نا اگر میں ان کو زیرو سے ریپلیس کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ زیروز ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک سیدھا ہی آ گیا ایک جمع زیرو جمع زیرو جمع زیرو برابر ایک کے ہو گیا ٹھیک ہے نا دوسرا ڈیجٹ جو ہے وہ ہے زیرو جمع زیرو جمع زیرو جمع زیرو سو زیرو ہو گیا تیسرا جو ڈیجٹ ہے ایک جمع زیرو ایک جمع ایک جب بائنری میں ایک اور ایک کو ہم جمع کرتے ہیں تو حاصل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور ایک جمع کریں تو جواب آتا ہے صفر اور حاصل آتا ہے ایک ٹھیک ہے نا یہ بائنڈری میں اب ایڈیشن نہیں بتاؤں گا بائنڈری میں ٹھیک ہے نا تم لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو ایک جمع ایک جو ہے اس کا جواب آیا زیرو اور حاصل آیا ایک اب وہ حاصل ایک جو ہے اس کو لے جا کے اس ایک میں جمع کیا تو ایک جمع ایک اور اس کا جواب کیا آیا زیرو حاصل کیا آیا ایک ٹھیک ہے نا اور نیچے چونکہ سارے زیروز ہیں لہٰذا وہ بھی صفر ہو گیا حاصل اب ایک ایک کیری ٹھیک ہے ایک کیری اب آگے کی طرف جا رہا ہے اگلے اس میں حاصل جو آیا تھا ایک اس کو پھر ایک میں جمع کیا تو پھر جواب وہی آ گیا زیرو ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے اس کے اندر پھر میں نے حاصل ایک جو آیا تھا اس کو ایک میں جمع کیا جواب آ گیا زیرو اس سے آگے زیرو ہے اس میں جو حاصل ایک آیا تھا اس کو جب جمع کیا تو ایک جمع زیرو ایک آ گیا اب یہ جو نیچے نمبر نظر آ رہا ہے zero one zero zero zero zero zero one ٹھیک ہے نا اس کو ذرا ڈیسیمل میں کنورٹ کریں تو کیا بنتا ہے ڈیسیمل میں یہ پینسٹھ بنتا ہے ٹھیک ہے تیرہ ذرا پانچ تیرہ پنجے کتنے ہوتے ہیں پینسٹھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ لو اس میں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں جو اس کا مین کانسیپٹ ہے وہ نمبر کی موومنٹ ہے ٹورڈز لیفٹ ٹھیک ہے ایک نمبر کی موومنٹ ٹورڈز لیفٹ ہے اور ایک وہ جو ڈیجٹ میں چیک کر رہا ہوں کہ وہ ڈیجٹ جسے مجھے ضرب دینا ہے وہ ون ہے یا زیرو ون ہے یا زیرو ٹھیک ہے نا بائنڈری میں بہت آسان ہوتا ہے ون کے ساتھ ضرب دیا وہی نمبر آ گیا زیرو کے ساتھ ضرب دیا تو زیرو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا اب یہ چیز تو تم لوگوں نے دیکھ لی کہ مطلب بائنڈری کا ضرب کس طریقے سے ہوتا ہے ضرب ہم کیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا عجیب سی بات ہے کہ اب اس عمر میں آ کر کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضرب ہم کس طریقے سے دیتے ظاہر ہے بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو ضرب سکھائی جائے بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو شفٹ کا آپریشن ہے نا نمبرز کو دائیں بائیں شفٹ کرنے کا جو آپریشن ہے یہ بڑا اہم ہے اور اصل جو یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے نا اس سے بتانے کا میرا مقصد جو تھا جو یہ جو سازش میں نے کی تھی آپ کو ضرب سکھانے کی یہ اس لیے کہ آگے میں آپ لوگوں کو بٹ شفٹنگ کے جو انسٹرکشن ہیں کہ بٹس کو کسی نمبر میں دائیں بائیں کیسے شفٹ کیا جاتا ہے اور اس کے شفٹ کرنے کی کتنی پاسبلٹیز ہیں اور کس کس طریقے سے جو ہے وہ بٹ کو ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ جو فیملی ہے نا انسٹرکشن کی بٹ شفٹنگ کی آ, یہ فیملی جو ہے بڑی دلچسپ فیملی ہے اس کے اس سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں کئی یعنی بہت کمپلیکس آپریشن جو ہیں اتنے سادہ آپ کر دیتے ہیں کہ بس وہ عجیب سی چیز بن جاتی ہے پہلے تو میں آپ کو ایک لسٹ دکھاتا ہوں جو کہ ان تمام شفٹ آپریشنس کی اور روٹیٹ آپریشنس کی شفٹ اور روٹیٹ ٹھیک ہے نا ان آپریشن کی ایک لسٹ ہے تاکہ وہ آپ کے سامنے ایک دم آ جائیں پھر اس کے بعد ہم ایک لیں گے اور اس کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ وہ کیا ہے ہر ایک کے درمیان کیا فرق ہے ٹھیک ہے نا پہلے یہ لسٹ آپ لوگ دیکھ لو یہ لسٹ ہے بیسیکلی شفٹ آپریشن کی اس میں چار شفٹ ہوتی ہیں شفٹ جو ہیں وہ چار طریقے کی ہیں شفٹ رائٹ یعنی بٹس کو شفٹ کرنا دائیں طرف اس کے بعد ہے شفٹ لیفٹ ٹھیک ہے بٹ کو شفٹ کرنا بائیں طرف ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے نا shift right S H R اور ایس ایچ ایل ٹھیک ہے ان کو ہم اصل میں ان کا ان کو جو ہم کہتے ہیں نا وہ ہم کہتے ہیں shift logical right shift logical left ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ دو اور یہ جو ہیں یہ نیچے یہ شفٹ ارتھمیٹک رائٹ اور shift arithmetic left shift logical right اور شفٹ ارتھمیٹک رائٹ میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے یہ ہم ابھی جب اس کو الیبوریٹ کریں گے تو بتا دیں گے شفٹ لاجیکل لیفٹ اور شفٹ ارتھمیٹک لیفٹ اصل میں ایک ہی انسٹرکشن کے دو نام ہیں اور کچھ نہیں یہ چار تو ہو گئے شفٹ آپریشن اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے روٹیٹ فیملی کی انسٹرکشن وہ بھی چار ہیں rotate right R O R یہ ہے روٹیٹ رائٹ اس کے بعد ہے R O L rotate left اس کے بعد ہے R C R rotate through carry right ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے R C L rotate through carry left ٹھیک ہے اب یہ کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا ان کو ابھی ایک ایک کر کے ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے نا سب سے پہلے تو آپ اس پہ آ جائیے S H R shift right ٹھیک ہے شفٹ رائٹ کیا کرتی ہے کہ تمام بٹیں جو ہے نا وہ ایک اسٹیپ دائیں طرف رائٹ right سائڈ پر ایک اسٹیپ پش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور دائیں طرف ایک اسٹیپ جب ہم انہیں پش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو سب سے لیفٹ موسٹ بٹ ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے خالی ہو جاتی ہے جو جو بٹ خالی ہو جاتی ہے ادھر سے ادھر ہم زیرو ڈال دیتے ہیں یعنی اگر اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ اگر کوئی نلکی ہو آپ کے پاس بنٹے کھیلتے ہو نا وہ وہ نلکی ہو اور نلکی میں بنٹے پڑے ہوئے ہوں ٹھیک ہے نا تو اگر ایک بنٹا جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے آپ اسے ڈالو گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا وہ ایک تو وہ ادھر سے چلا جائے گا اور ایک ادھر سے گر جائے گا ٹھیک ہے یہ جو گولی ہے آپ کی یہ ایک ادھر سے گولی ڈالیں گے ایک ادھر سے گولی گر جائے گی اگر وہ آٹھ کی ہے یا سولہ کی وہ نلکی ہے اس کے ایکزیکٹلی اتنے ہی سائز پہ ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے اور تم لوگوں کو اس پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ادھر سے اگر یہ ایک ہم نے ڈالا ٹھیک ہے تو ادھر سے ایک تو یہ کہ وہ جو ادھر سے ہم نے نے ڈالا اس اس کی پوزیشن لے لی جو جو پہلے اس اس اس جگہ جگہ پہ تھا تھا پر وہ سے آگے چلا گیا جو اس سے اگلی جگہ پہ تھا وہ اس سے آگے چلا گیا یہ یہی آپریشن ہوتا گیا اور جو سب سے آخر میں تھا وہ جب آگے گیا تو کیا ہوا گر گیا نیچے ٹھیک جو وہ گرا نیچے تو کہاں گیا وہ گیا کیری فلائنگ میں ٹھیک ہے نا تو جب ہم اس کو شفٹ رائٹ کرتے ہیں تو جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہوتی ہے وہ باہر گر کے کیری میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہوتی ہے اس کی جگہ پر ایک زیرو انسرٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے شفٹ لاجیکل رائٹ کا آپریشن اس کے بعد ہے شفٹ لاجیکل لیفٹ ٹھیک ہے نا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شفٹ لاجیکل لیفٹ میں کیا ہوگا شفٹ لاجیکل لیفٹ میں یہ ہوگا کہ وہ جو گولی جیسے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ وہ گولی آپ بائیں طرف سے ڈالو تو تمام چیزیں جو ہیں وہ دائیں طرف موو کریں گی اب وہی گولی وہی زیرو ٹھیک ہے رائٹ میں بھی آپ زیرو انسرٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیفٹ موسٹ پوزیشن سے زیرو انسرٹ کرتے ہیں تمام چیزیں رائٹ کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں اب اس کے اندر جو ہے نا آپ رائٹ موسٹ پوزیشن سے زیرو انسرٹ کریں گے تمام چیزیں لیفٹ کی طرف موو کر جائیں گی ٹھیک ہے جیسے وہی بنٹے کی میں نے مثال دی تھی گولی کی مثال دی تھی ٹھیک ہے نا وہ آپ نلکی کے اندر گولیاں پڑی ہوئی ہیں آپ بائیں طرف سے ایک گولی ڈالیں گے تو کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تمام گولیاں ایک اسٹیپ دائیں طرف سے اگر گولی ڈالیں گے تو کیا ہوگا تمام گولیاں ایک اسٹیپ جو ہے وہ بائیں طرف موو کر جائیں گی اور جو لیفٹ موسٹ یعنی سب سے آخر والی گولی تھی وہ جب نلکی سے باہر نکلے گی تو کیا کیا ہوگا گر جائے گی نیچے ٹھیک ہے کہاں گرے گی وہ کیری میں جائے گی ٹھیک ہے یہ آپریشن سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے یہ آپریشن ہوگا بالکل سمپل ہے ٹھیک ہے اس اتنی سمپل چیز سے کیا کیا بنتا ہے آگے وہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے شفٹ ارتھمیٹک لیفٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ وہی ہے جو شفٹ لاجیکل لیفٹ ہے لہٰذا ہم اس کی وہ نہیں کریں گے نیمڈ انسٹرکشن ہے بس جیسے جمپس ہیں شفٹ ارتھمیٹک رائٹ جو ہے نا یہ ذرا تھوڑی سی کریٹیکل چیز ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو ذرا زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ارتھمیٹک رائٹ میں کیا پرابلم کیا ہے اصل میں جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سائنڈ نمبرز میں آخری بٹ کیا ہوتی ہے آخری بٹ جو ہوتی ہے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ جو ہوتی ہے وہ اس کا سائن ہوتا ہے وہ میگنیچیوڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یعنی نمبر کے میگنیچیوڈ کے ساتھ نہیں ہوتا وہ سائن ہوتا ہے اصل میں اس کا تو اگر ہم اس کو شفٹ رائٹ کر دیں گے بغیر دیکھے بھالے بغیر سوچے سمجھے تو نمبر ہی تبدیل ہو جائے گا نیگیٹو نمبر پوزیٹو ہو جائے گا پوزیٹو نمبر نیگیٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کا چکر ہو جائے گا تو اس کے اندر جو پہلے جو دو شفٹ تھیں ان میں یہ تھا کہ جو بٹ ہم انسرٹ کر رہے تھے جیسے کہ نظر آ رہا ہوگا وہ بٹ جو ہے ہمیشہ زیرو ہوتی تھی ٹھیک ہے نا اس میں جو بٹ ہم انسرٹ کرتے ہیں نا وہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخری بٹ جو ہے اس کی اگر ون ہے ٹھیک ہے تو ہم ون انسرٹ کرتے ہیں اور اگر آخری بٹ جو ہے وہ اس کی زیرو ہے تو ہم زیرو انسرٹ کرتے ہیں لیفٹ موسٹ پوزیشن سے تمام بٹیں باقی آپریشن بالکل وہی ہوتا ہے صرف جو بٹ ہم انسرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ویلو اب فکسڈ زیرو نہیں ہے اس کی ویلو وہ ہے جو اس کی پرانی بٹ کی ویلو تھی تاکہ سائن بٹ جو ہے جو آخری بٹ تھی وہ اپنی ویلو ریٹین کرے اور اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ میتھمیٹیکل یہ یعنی جو ہے یہ ایک طرح سے ڈویژن کا عمل ہے رائٹ right شفٹنگ جو ہے نا یہ ارتھمیٹک رائٹ شفٹنگ ڈویژن کا عمل ہے لاجیکل رائٹ شفٹنگ بھی ڈویژن کا عمل ہے ٹھیک ہے نا ایک سائنڈ کے لیے ہے ایک انسائنڈ کے لیے اس میں انسرشن جو ہے وہ سائن بٹ کی ہوتی ہے دائیں طرف سے یہ بائیں طرف سے سائن بٹ جو ہے اس کی اگر ون ہے سائن بٹ تو ہم ون ہی انسرٹ کر دیتے ہیں اگر زیرو ہے سائن بٹ تو ہم زیرو انسرٹ کر دیتے ہیں باقی آپریشن وہی ہوتا ہے اسی طریقے سے جو رائٹ موسٹ بٹ ہے وہ باہر گرتی ہے ٹھیک ہے اور گر کے وہ کیری میں چلی جاتی ہے اور باقی جو دوسرے ہیں اچھا ان کو اگر ویسے دیکھا جائے تو shifting toward the right جو ہے یہ بنیادی طور پہ ڈویژن بائی ٹو کا عمل ہے ڈیوائڈ بائی ٹو کا عمل ہے ٹھیک ہے نا اور شفٹنگ ٹو ورڈ لیفٹ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ملٹیپلیکیشن بائی ٹو کا عمل ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگ جانتے ہوں گے مثال کے طور پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب ایک بٹ کو ہم ادھر ایسے ایک طرف لیفٹ شفٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ٹھیک ہے نا وہ دو سے ضرب کھا جائے گی لیکن وہ دو سے ضرب کھاتی جائے گی اس وقت تک جب تک کہ وہ باہر سے اس کی ایک بٹ گرتی نہیں ہے اب بیسیکلی جو آپریشن ہے اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہیں جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی امپورٹنٹ بٹ جو ہے نا وہ باہر کی طرف گر جائے یعنی کیا ہوگا باہر کی طرف گرنے کا نتیجہ کیا ہوگا سائن بٹ کی ویلو چینج ہو جائے ٹھیک ہے نا پہلے فرض کرو ون تھا وہاں پہ ایک ون تھا تو سائن نیگیٹو تھا تمہارا اس کو تم نے شفٹ لیفٹ کیا تو وہ ون گر گیا باہر اور زیرو آ گیا اس کی جگہ تو یہ انڈیکیٹ کر دے گا کہ تمہارے سائن کی جو ویلو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور اگر تم لوگوں کو تھوڑا سا یاد ہو تو یہ کیا کرتا ہے یہ اوور فلو فلیگ کو سیٹ کر دیتا ہے اگر سائن کی ویلو ان ایکسپیکٹڈلی چینج ہو جائے ٹھیک ہے تو اوور فلو فلگ سیٹ ہوتا ہے اب اس کے بعد کیا ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے یہ ہماری مرضی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپریشن ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے اگر امپورٹنٹ ہے تو ہم اوور فلو فلگ کو چیک کر لیں گے جمپ آن اوور فلو کر لیں گے ٹھیک ہے نا جمپ آن اوور فلو کر کے ہم دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارا سائن جو ہے وہ چینج تو نہیں ہو گیا تو یہ بات کی باتیں لیکن فی الحال جو کنسنٹریشن ہے وہ اس چیز پر ہے کہ ہم شفٹ کے آپریشن کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اس کے بعد آ جاتی ہیں ہماری روٹیٹ کے تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں rotate rotate right R R R O O اور لیفٹ ایل رول ٹھیک ہے نا اس میں جو ہے نا پہلے جو تم لوگوں کو بتایا میں نے کہ شفٹ کے اندر تو ہم زیرو ادھر سے انسرٹ کرتے ہیں تو ہر ایک بٹ جو ہے وہ آگے کی طرف چلی جاتی ہے یا پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے روٹیٹ میں نا ہم ایسے نہیں کرتے روٹیشن میں یوں سمجھو کہ جو اس کی لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہوتی ہے وہ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ سے ملی ہوتی ہے جیسے ایک سرکولر پائپ ہوتا ہے نا یہ سرکولر پائپ کی طرح تمہیں نظر آئے گا کہ اس کو ایک بٹ آگے شفٹ کرو گے تو جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہوگی نا وہ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کی جگہ پر آ جائے گی یہ سرکولر ہے آپریشن ٹھیک ہے یہ سرکل کی طرح چلتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ جو بٹ نکلی ہے لیسٹ سگنیفیکینٹ پوزیشن سے اگر ہم روٹیٹ رائٹ right کر رہے ہیں نا تو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ پوزیشن سے جو بٹ پڑی ہوئی تھی پرانی وہ نکل کے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ میں آ جائے گی اور اس اس کے ساتھ ساتھ کی ایک کاپی کیری میں بھی چلی جائے گی ٹھیک ہے نا یہ پیرل آپریشن ہوتا ہے یہ جیسے کہ ڈائگرام سے تم لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پیرل آپریشن ہے جب ہم اسے روٹیٹ کرتے ہیں تو ہر چیز اسی طرح جیسے شفٹ ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو بٹ انسرشن یعنی آپ کی روٹیٹ اگر ہم رائٹ کر رہے ہیں تو لیفٹ موسٹ پوزیشن پہ جو بٹ انسرٹ ہوئی ہے وہ وہ والی بٹ ہے جو کہ اس سے پہلے رائٹ موسٹ پوزیشن پہ تھی یعنی L S B goes to M S B ٹھیک ہے least significant bit goes to the most significant bit and each bit goes one point to its right plus the copy of least significant bit also goes to the most significant bit ٹھیک ہے نا یہ آپریشن ہے روٹیٹ رائٹ کا روٹیٹ لیفٹ کا جو آپریشن ہے وہ اس کا بالکل الٹ ہے ٹھیک ہے نا اب اس میں کیا ہوگا اب اس میں یہ ہوگا کہ the the copy of most significant bit goes to carry as well as to the position of the least significant bit ٹھیک ہے نا یہ آپریشن جو ہے تم لوگوں کی سمجھ میں آ گیا دس از نون ایز اس کو ہم اس کو ہم کہتے ہیں ایٹ بٹ روٹیشن یہ آٹھ بٹیں روٹیٹ کر رہی ہیں آپس میں ٹھیک ہے نا موسٹ سگنیفیکینٹ جو ہے وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ میں چلی جاتی ہے یہ آپریشن ہے روٹیٹ رائٹ اور روٹیٹ لیفٹ کا اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے دو جو روٹیٹ تھرو کیری رائٹ اور روٹیٹ تھرو کیری لیفٹ یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹولی یہ اگر ہم بائٹ آپریشن کر رہے ہو نا تو effectively this is a nine bit operation اور اگر ہم ورڈ آپریشن کر رہے ہوں تو it is a seventeen bit operation ٹھیک ہے if you do rotate through carry right ٹھیک ہے روٹیٹ تھرو کیری رائٹ یہ بالکل سمجھو کہ ویسے ہی سرکولر پائپ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب درمیان میں ایک کیری کا اسٹپ بھی ہے جب روٹیٹ تھرو کیری رائٹ کریں گے ہر بٹ ایک پوزیشن جو کیری ہے نا وہ موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کی پوزیشن پہ آ جائے گی موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ اپنی جگہ وہاں سے چھوڑ کے ایک بٹ آگے چلی جائے گی اس سے جو اگلی والی بٹ تھی وہ ایک بٹ آگے چلی جائے گی تمام بٹیں اسی طرح کرتی جائیں گی جو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ باہر گرے گی وہ کہاں جائے گی وہ کیری میں چلی جائے گی ٹھیک ہے نا یہ تو اب یہ ڈائگرام سے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ افیکٹولی ایک بائٹ کے کیس میں نائن بٹ روٹیشن ہے اور ایک ورڈ کے کیس میں سترہ بٹ کی روٹیشن ہے اس میں سترہ بٹیں کام کر رہی ہیں جو پہلی والی تھی نا وہ آٹھ بٹ کی روٹیشن تھی یا سولہ بٹ کی روٹیشن تھی کیونکہ ان میں سولہ کے اندر اندر یہ سارا کام ہو رہا تھا یا آٹھ کے اندر اندر یہ سارا کام ہو رہا تھا اس میں چونکہ کیری جو ہے وہ روٹیشن لوپ کے اندر ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ افیکٹولی نائن بٹ روٹیشن ہے یا افیکٹولی سیونٹین بٹ روٹیشن ٹھیک ہے تو رائٹ right کی صورت میں یہ ہوگا اور خود ہی سمجھ گیا ہوگا کہ لیفٹ کی صورت میں کیا ہوگا لیفٹ کی صورت میں ڈائریکشن آف موومنٹ جو ہے بٹس کی وہ الٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوگا کہ جو موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ کیری میں چلی جائے گی carry least significant bit position پہ آ جائے گی لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ایک پوزیشن ٹوڈس لیفٹ چلی جائے گی اسی طرح تمام بٹیں جو ہیں وہ ایک ایک پوزیشن جو ہیں وہ لیفٹ کی طرف شفٹ ہو جائے گی تو یہ جو چیز ہے یہ تم لوگوں نے دیکھی آ, میرے خیال میں اتنی مشکل آ, نہیں ہوگی آ, سمجھ میں آ گئی ہوگی چیز بڑی سادہ ہے یعنی ہم صرف امیجن کر لیں کہ ایک پائپ سا ہے جیسے میں نے مثال دی ایک پائپ سا ہے اس میں گولی ادھر سے ڈالی تو کیا ہوتا ہے بس اتنا اگر تم لوگوں نے امیجن کر لیا تو میں پتا لگ جائے گا کہ یہ آپریشن ہے کیا سارا کا سارا اچھا اب جو چیز ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی اور ایک دم آف دی وے جا کے بتائی تھی کہ ہم ضرب کیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے نا بچکانا طریقے سے بالکل جس طرح کچی کے بچے کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے ضرب دی دو نمبر کو اب دیکھنا یہ ہے جو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس پہ آپ لوگ غور کرو ایک آپریشن ہمیں پتا ہے ایڈ کا وہ ایڈ جو ہم نے بالکل شروع کی جو اپنی وہ ساری چیزیں تھیں ان کے اندر ہم نے بہت ایڈ استعمال کیا تھا ٹھیک ایک ہے ہمارے پاس ایڈ کا آپریشن اور ایک ابھی میں نے آپ کو ایک سیٹ بتا دیا ہے چار آپریشن کا ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سے غور سے دیکھو شفٹ رائٹ ہے شفٹ لیفٹ ہے شفٹ ارتھمیٹک رائٹ ہے شفٹ ارتھمیٹک لیفٹ ہے ٹھیک ہے نا روٹیٹ رائٹ ہے روٹیٹ لیفٹ ہے روٹیٹ تھرو کیری رائٹ ہے روٹیٹ تھرو کیری لیفٹ ہے وہ جو الگوریزم میں نے آپ کو ضرب کا بتایا ہے یہ جو سیٹ آپ کے پاس ہے انسٹرکشن کا کیا آپ اس اس الگوریزم کو اس طریقے کو انسٹرکشن سیٹ کے ساتھ کوڈ کر سکتے ہیں اس انسٹرکشن سیٹ کے ساتھ کیا آپ وہ اسٹیپس پرفارم کر سکتے ہیں کمپیوٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ اسٹیپس پرفارم کرے اس بات پہ آپ نے اگلے لیکچر تک غور کرنا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بھی اس پہ واقعی غور کریں گے ٹھیک ہے نا ان کا جواب یقیناً یس ہوگا لیکن یہ جواب جو آپ نے دینا یس کا جواب جب آپ دیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ چیز کلیئر ہونی چاہیے یس اور ہاؤ دونوں سوالات یہ ایک تو جواب ہے یس تو جواب ہے ہاؤ اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ اس سوال کا جواب جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے ٹھیک ہے اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم